جن حضرات نے جن اساتذہ کرام نے امیر محترم کی طرز پر قرآن مجید کی تفسیر پاکستان کے مختلف علاقوں میں پڑھائی ہیں تو ان حضرات کی آج حضرت اقدس مولانا مکی صاحب دستار بندی فرمائیں گے وہ حضرات اگر کہیں دور ہیں حضرت مولانا گلاب شاہ صاحب حضرت مولانا عارف صاحب اور حضرت مولانا عطا اللہ صاحب یہ تمام حضرات بقیہ حضرات یہاں سٹیج پر موجود ہیں چھ اساتذہ ہیں جن کی انشاءاللہ حضرت مکی صاحب دستار بندی فرمائیں گے تو آپ حضرات ابھی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہونے والا ہے پوری توجہ سے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں انشاءاللہ آخر پہ دعا بھی ہوگی اور اس پوری عبادت کا مغز دعا ہی ہے اب آپ کے سامنے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمان ظفر صاحب تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عبد الرحمان ظفر صاحب دامت برکات محترم سامعین اقابر علماء بالخصوص شیخ المشائخ مربی و محسن حضرت مکی صاحب حافظ اللہ اتنا بڑا عظیم مجمع اور اس قدر رفیع المرتبت اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک سہرائی اور اجمی آدمی کو پیش کرنا میرے لیے امتحان سے کم نہیں ہے حضرت مولانا محمد مسعود حافظ اللہ کی جو کتاب ہے اور دیگر کتابیں یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے خوشی تو ظاہر ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں حیرت اس بات کی ہے اس قدر مشاغل اور متنوع قسم کے مصروفی یاد کے باوجود آپ کا وقت نکالنا اتنی بڑی زخیم کتابیں جو انتہائی گہرے مطالعے کے متقاضی ہیں ان کو ترتیب دینا اور بر وقت ان کی تباد کر کے امت کے سامنے پیش کرنا یہ ان کا انتہائی کمال ہے میرے خیال میں انہوں نے ایک جملہ کہیں دیکھ رکھا ہے جو کسی انتہائی مطالعہ بین نے کہا تھا کہ اذا اطا علیہ یومن فلا از دادوی ہے تعالی فلا بور کفی ذالک الیوم کہ اگر مجھ پر ایسا دن آئے ایسا وقت میرے سامنے آئے ایسی گھڑییں کہ اس دن میں میں کوئی اس قسم کا علم یا کوئی نئی بات کا اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے تو فرمایا کہ بورے کا فیضا کل یوم وہ دن میرے لیے مبارک نہیں ہوگا اس میں کوئی شہادت مجھے حاصل نہ ہو سکی تو وہ دن میرے لیے بابرکت نہیں ہوگا اور ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کے مناسبت سے میں ایک دو جملے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں اسی قسم کی تقریب رونمائی کو رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ نقطۂ جہاد پہ ہے اور وہ نقطۂ اعجاز پہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ لم یدر اعجاز القرآن جان عہدہما و زمکشر والآخر من جرجان فرمایا کہ قرآن کریم کی اعجاز کی گہرائی تک دو لنگڑے ہی پہنچے ہیں دو لنگڑے اتفاق سے دونوں لنگڑے تھے علامہ زمکشری اور علامہ جرجانی رحم اللہ انہوں نے دو لنگڑوں نے قرآن کریم کے اعجاز کو پایا میرے شیخ اور امام المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ نحو اور فصاحت اور بلاغت اس پر دو لنگڑوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور آپ اپنی مخصوص زبان میں فرماتے کاندلے کی زبان میں ارے بھائی کسی کو قریب آنے نہ دیں وہ تو ایسے قبضہ جمع رکھا ہے کہ ان کے قریب کوئی آ نہیں سکتا کہ پھٹک نہیں سکتا قبضے کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر ان کو درک حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کے موضوع پر جو ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ کو اللہ کریم نے جو گہرائی عطا فرمائی ہے اس کی نقل اتارنا بہت مشکل ہے میں سوئے ادب سے بچتے ہوئے چاہتا ہوں میں انہیں گزارشات پر اپنی بات کو ختم کروں واخر خرداوانہ الحمد للہ اور بلاغت اس پر دو لنگڑوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور آپ اپنی مخصوص زبان میں فرماتے کاندلے کی زبان میں ارے بھائی کسی کو قریب آنے نہ دیں وہ تو ایسے قبضہ جما رکھا ہے کہ ان کے قریب کوئی آ نہیں سکتا کہ پھٹک نہیں سکتا قبضے کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر ان کو درک حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کے موضوع پر جو ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ کو اللہ کریم نے جو گہرائی عطا فرمائی ہے اس کی نقل اتارنا بہت مشکل ہے میں سوئے ادب سے بچتے ہوئے چاہتا ہوں میں انہیں گزارشات پر اپنی بات کو ختم کروں واخر داوانہ الحمد رب العالمین